حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت رات تک مؤخر فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار انسٹھ